نہیں کرتے جس کی صلاحیت اللہ نے خود نہ بنائی ہو خود نہ پیدا کی انسانوں سے اللہ نے اڑنے کا تقاضا نہیں کیا یہ حکم نہیں دیا کہ جس طرح ہمارے پرندے اڑتے ہیں تم بھی اڑ کر ہمارے گھر آ جاؤ ہمارے گھر کا حج کرو طواف کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اڑنے کی صلاحیت ہی نہیں دی یہ بھی حکم نہیں دیا کہ تم تیر کر سمندر پار کر کے آؤ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تیرنے کی صلاحیت تو دی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں دی کہ وہ مچھلیوں کی طرح تیرتا جو صلاحیت کسی چیز میں موجود ہی نہ ہو قدرت کی طرف سے پھر اس کو ویسا بنایا نہیں جا سکتا دیکھیں کسی مٹی کو چاہے آگ میں جتنا پکائیں وہ پک کر پتھر تو بن سکتی ہے لوہا نہیں بن سکتی سونا نہیں بن سکتا تانبا پیتل نہیں بن سکتی مصر میں جو بڑے بڑے احرام بنے ہوئے ہیں پرانے مقبرے ہیں اور بہت اونچے ہیں بہت بلند ہیں ان میں جو پتھر لگے ہوئے ہیں وہ پتھر کیا ہیں پوری پوری چٹانیں بڑے بڑے پتھر ہیں جو لگے ہیں لوگ دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ یہ چٹانیں آئیں کہاں سے اور ان کو ایک سائز میں کاٹا کیسے گیا اور اگر ان کو ایک سائز میں کاٹا گیا ہے تو پرانی کھدائیوں میں آثار قدیمہ میں کہیں وہ اوزار تو ملنے چاہیے تھی اگر اس زمانے کا یہ فن تھا ان کو کاٹا جاتا تھا ٹکڑے بنائے جاتے تھے پہاڑوں سے ایسے سائنس کے پتھر نکالے جاتے تھے تو کہیں وہ چھیلی کدال کچھ تو ملتا نہیں اب جو سائنسدانوں نے اس پر اس زمانے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ اصل میں پتھر ہے ہی نہیں یہ مٹی ہے جس کو نہایت اعلی درجے حرارت میں پکا کر پتھر بنائے یہ فن تھا اس زمانے میں لکڑیوں کے سانچے بنائے جاتے تھے اور دریائے نیل کا گارا لیا جاتا تھا کیونکہ اس کے اندر مٹی میں ریت کے پتھر کے اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں اور پھر جیسے ہمارے یہاں اینٹیں سانچوں میں ڈالی جاتی ہیں ایسے وہ بڑے بڑے سانچوں میں ان کو ڈالا جاتا تھا وہ چونکہ اوپر کی طرف دبتے چلے گئے ہیں وہ آرام نیچے سے تو اسی حساب سے لکڑی کے ٹکڑوں کے سانچے بنائے جاتے تھے کہ کیسے کیسا ٹکڑا کہاں لگانا اور پھر اس کو آگ میں گرم کر کے پتھر بنا لیا وہ پتھر جیسے اور جب سائنسدانوں نے اس حقیقت کو جان لیا سمجھ لیا تو لوگ حیران رہ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب سیدنا موسا علیہ سلاۃ والسلام نے فرعون کو توحید کی دعوت دی تھی اور جب اس نے حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام سے اپنے سام کے مطابق بڑا زبردست مناظرہ کیا تھا اللہ کے بارے میں کون ہے کہاں ہے کیسا ہے حضرت موسا علیہ السلات والسلام نے نہایت تسلی بخش جوابات عطا فرمائے تھے اب اس کو لگا کہ کہیں میرے درباری موسا کی باتوں میں نہ ہے وہ میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے درباری گئے تو دربار گیا حکومت گئی تو اس نے اپنے وزیر اعظم حامان سے کہا کہ حامان ذرا ایک اونچی بلڈنگ بناؤ یہ اس زمانے میں ان لوگوں کا فن تھا ایک اونچا مینار بناؤ میں اس کے اوپر چڑھ کر دیکھوں گا موسا کا خدا کا تو اس نے جو بات کہی تھی اس کو قرآن نے یوں نقل کیا ہامان ذرا مٹی کو آگ میں تو پکاؤ فج ال سب اور پھر اس سے میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ لوسا تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کر جے موسا کا خدا کہاں ہے وہ ان لوگ اور مجھے تو ابھی بھی یقین ہے کہ موسا جھوٹ بول رہے تو اس کا جو جملہ ہے مٹی پر آگ کو روشن تو دیکھیں مٹی کو آگ میں پکا کر پتھر بنایا جا سکتا ہے لوہا نہیں لگایا جا سکتا لیکن اسی مٹی کے اندر بعض بعض علاقوں میں جیسے ہمارے ہندوستان میں کرناٹک اور آندھرا پردیش کی کے بارڈر پر ایک پورا علاقہ ہے جہاں لوہا نکلتا ہے دیکھنے میں وہ بھی مٹی جیسا لگتا ہے پہاڑوں سے نکلتا ہے لیکن چونکہ وہ لوہے ایسا ہوتے ہیں ان کو بنا کر پکا کر مٹی میں گرم کر کے لوہا بنایا جاتا ہے لوہے کو اسٹیل بنایا جا سکتا ہے سونے کو نہیں بنایا جا سکتا تانبے اور پیتل کو نہیں بنایا جا سکتا کیوں اس لیے کہ تانبے میں سونے میں پیتل میں چاندی میں اسٹینلیس اسٹیل بننے کی طاقت نہیں ہے نہیں لوہے میں حالانکہ لوہے کے سی چھڑک اس میں زر لگ جاتا ہے لیکن اس کو زر سے محفوظ اور نہایت مضبوط فولاد بنایا جا سکتا ہے اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی لیکن جب تک نہ بنایا جائے اس وقت تک وہ نہیں بنتا اگر چون اسٹیل بن سکتا ہے اس وجہ سے میں ڈال دیتا ہوں اس کو اس میں زنگ نہیں لگے گا ایسا نہیں ہے اس میں زنگ لگ جائے گا اور زنگ لگتے لگتے وہ بالکل ختم ہو جائے گا لوہے میں زنگ لگتا رہتا ہے لگتا رہتا ہے لگتا رہتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ مٹی کی طرح بر برا اور بیکار ہو جاتا ہے جتنا زنگ لگتا جاتا ہے اتنا وہ ختم ہوتا جاتا ہے کھاتا ہے یہ ہیں اللہ کے بنائے ہوئے قوانین جس کو قرآن نے کہا سنت اللہ اور فرمایا ولن تجد لسنت سنت اللہ تبدیلا اللہ کے قوانین میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی انبیاء کرام علیہ السلام والسلام اس دنیا میں آئے ہیں انسانوں کو اچھا انسان بنائے جب تک انبیاء کرام علیہ علی وسلام کے ذریعے بلا واسطہ انہی کے ذریعے یا بل واسطہ ان کے کسی دانشین کے ذریعے ان کے کسی بارش کے ذریعے جب تک انسان کی ایسی نبوی تربیت نہ ہو جائے جس تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقبوض فرمایا تھا حضرات انبیاء کرام علیہ ہے وسلام کو اس وقت تک وہ اچھا انسان نہیں بن سکتا کوئی اچھے کپڑے پہن کر اچھا انسان نہیں بنتا کوئی بڑی تعلیم گاہوں میں پڑھ کر بڑی بڑی ڈگریاں لے کر اچھا انسان نہیں بن سکتا اچھے مکان میں رہ کر کوئی اچھا انسان نہیں بن سکتا اچھا کھانا کھا کر اچھی سواری میں سوار ہو کر اچھے بول بول کر کوئی اچھا انسان نہیں بن سکتا اچھا انسان بناتے ہیں حضرات انبیاء کرام علیہ پڑے وسلام جب کسی کو ان کی تربیت ملتی چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ فقیر ہو چاہے وہ فاقہ مست ہو بھوکا رہتا ہوں پیاسا رہتا ہوں جھوپڑے میں رہتا ہوں درخت کے نیچے رہتا ہوں پیدل چلتا ہو اس کے پاس مطلق کوئی سواری نہ ہو پرانے کپڑے پہنتا ہو ٹیبل لگے ہوئے کپڑے پہنتا ہو خوبصورت بھی نہ ہو معمولی شکل صورت کا انسان ہو رنگ بھی اس کا کالا ہو دنیا کے کسی خاندان میں کسی قوم میں پیدا ہوا ہو اگر اسے تربیت مل گئی انبیاء کرام علیہ سلا تو السلام کی یا ان کے کسی وارث کے ذریعے سے اس کو نبوی تربیت مل گئی تو پھر وہ اتنا اچھا انسان بنتا ہے اتنا اچھا انسان بنتا ہے کہ باقی سارے انسان اس پر قربان ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن اگر نہ ملے یہ تربیت تو اس تربیت کے بغیر وہ اچھا نہیں بنتا اور جو چیز اچھی نہیں ہوتی وہ بری ہوتی ہے جو چیز پاک نہیں ہوتی وہ ناپاک ہوتی ہے جو چیز خوبصورت نہیں ہوتی وہ بدصورت ہوتی ہے جو محبت کے قابل نہیں ہوتی وہ نفرت کے قابل ہوتی ہے تو جب یہ اچھا انسان نہیں بنتا تو یہ انسانوں کے لیے قابل نفرت بن جاتا ہے پھر اگر کوئی اس کی عزت کرتا ہے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے عزت کرتا ہے حدیث پاک میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یوں فرمایا انسان کی عزت کی جائے گی اس کی برائی سے بچنے کے لیے کہ اس سے کون دشمنی مول لے کسی محلے میں رہتے ہیں شہر میں رہنا ہے یہ تو جینا حرام کر دے گا یہ تو جان کا دشمن ہو جائے گا یہ مال کا دشمن ہو جائے گا تو آدمی اس کی عزت کرتا ہے اس کے شر سے اس کی برائی سے بچنے کے لیے دل سے اس سے نفرت کرتا ہے اور جو نبوی تربیت کے ذریعے سے اچھا انسان بن جاتا ہے چاہے کسی کی اس سے مخالفت ہو اور چاہے اس کو کوئی زبان سے برا بنا کہتا ہو دل اعتراف کرتا ہے یہ بہت اچھا ہے انسان تنہائیوں میں وہ اعتراف کرتا ہے بھائی وہ آدمی تو بہت اچھا ہے اللہ کے جتنے نیک و مقبول بندے ہیں سب کا یہی ہے دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری ان کی دشمنی تو ہے ہماری ان کی لڑائی تو ہے لیکن آدمی وہ بہت اچھے ان کی سچائی ان کی امانتداری ان کی داری مکے والے کتنے دشمن تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کس کی بات مانتے تھے ابو جہل کی ابو لہب کی ادبا کی شیبہ کی اس وقت حضرت ابو سفیان کی خالد ابن ولید کی وکرما کی انہیں لوگوں کی بات مانتے تھے لیکن وہی مکے والے جو ان کو اپنا لیڈر مانتے تھے وہ ان کو امانتدار نہیں مانتے تھے وہ ان کو سچا نہیں مانتے وہ ان کو اچھا انسان نہیں سمجھتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی شب میں سیدنا علی مرتدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے جو امانتیں دی تھیں وہ کس کی تھی وہ انہی وقت کے والوں کی تھی جو حضور کی بات نہیں مانتے تھے ابو جہل کی بات مانتے تھے ابو سفیان کی بات مانتے تھے لیکن امانت رکھاتے تھے محمد ابن عبداللہ کے گھر میں اس لیے کہ ان کا دل گواہی دیتا تھا ہمارے لیڈر چور ہیں محمد سچے ہیں امانت دار اچھا انسان ایسا ہوتا ہے اللہ ہم سب کو اچھا انسان بنائے اللہ نے ہر انسان میں اچھا انسان بننے کی صلاحیت رکھی ہے جیسے ہر لوہے میں اسٹین لیس اسٹیل بننے کی صلاحیت ہے یہ ہے وہ بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی ہر بچہ اپنی فطرت میں اچھا انسان بننے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے اب اگر اسے ماحول مل جاتا ہے مواقع مل جاتے ہیں تو وہ اچھا انسان بنتا ہے ورنہ نہیں بن پاتا گرا پڑا رہ جاتا ہے فابواہ اب او او پھر اگر اسے دوسرے قسم کا ماحول مل گیا اچھا بننے کا ماحول نہیں ملا تو اس اس کے ماں باپ کو یہودی بنا دیتے ہیں نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں جیسے ہر بچہ امانتداری کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے لیکن اگر وہ چوروں کے گھر میں پیدا ہوا تو بڑے ہو کر چور بن جائے گا کیوں اس لیے کہ اس کو دیانت کا ماحول نہیں ملا اس کو امانت کا ماحول نہیں ملا ہر بچہ سچائی کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے لیکن وہ جھوٹوں کے ماحول میں رہ کر جھوٹا بن جاتا ہے وہ سچا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آخری سانس تک سچا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اب اللہ نے مطالبہ کیا سچے بنو اچھے بنو با اخلاق بنو با کردار بنو مزہ تو آتا ہے جھوٹ بولنے میں سچ بولنے میں تو مزہ نہیں آتا مزہ تو آتا ہے گناہ کرنے میں تقوی میں تو مزہ نہیں آتا مزہ تو آتا ہے منمانی کرنے میں پابندیوں میں مزہ نہیں آتا پھر انسان اچھا کیسے بنے تو اللہ نے اگلی بات بتلائی تم آن ریکارڈ ہو تمہارا حساب ہوتا اب جب حساب کا ڈر دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر انسان کو من مانی کرنے کا دل نہیں جاتا ابھی چند دن پہلے کی بات ہے اسی ہفتے میں مکہ مکرمہ میں بھی ایک دوست آ رہے تھے ہم کو چھوڑنے کے لیے بیان کا رات کا وقت بالکل سناٹا تھا سگنل میں رکنے کا اشارہ تھا ایک بھی گاڑی نہیں تھی لائن تھی لائن سے ذرا پہلے ہی انہوں نے گاڑی روک دی میں نے کہا کیا ہوا بھائی بہت پہلے روک دی کہنے کے وہ ہر طرف کیمرے لگے ہوئے کا ہو بھی بس اس کے بعد تو جرمانہ بھرنا ہی بھرنا ہے اور جرمانہ بھی کچھ معمولی نہیں ہے ہزاروں ریال ہوتا ہے وہ کسی کی ہمت اب دیکھیے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی پولیس والا نہیں ہے ایک عام آدمی جس کو نہ معلوم ہوگی یا کیمرے لگے وہ تو سوچے گا اچھا موقع ہے مجھے جلدی بھی ہے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے اور ہم ہندوستان والے تو ماشاء اللہ آدھی ہوتے قانون توڑنے کے اس کو اپنا ہنر سمجھتے ہیں اپنا کمال سمجھتے ہیں نکل لے جائیں گے گھر لیکن جو جانکار ہیں ان کو معلوم ہے اس وقت کوئی نہیں روکے گا لیکن فوراً نوٹس پہنچ جائے گا فوٹو کے ساتھ اتنے بس کر اتنے منٹ پر فلاں سگنل پر ریڈ لائٹ تھی آپ نے گاڑی نکالی تھی یہ آپ کی گاڑی ہے اور یہ آپ بیٹھے ہوئے پورا جس زمانے میں ہم ہندوستان والے ان باتوں کو بالکل نہیں جانتے تھے انیس سو ترانوے یا چورانوے کا واقعہ ہے ایک مرتبہ ایک عرب ملک میں یا آج ہی اپنے رشتے دار کے ساتھ دوپہر کے وقت میں سب دھوپ میں شہر سے ایئرپورٹ جانا تھا فاصلہ کافی تھا ایئرپورٹ کا اور وقت بھی کم تھا اکثر تو مسافر لیٹ ہی نکلتے نا نکلتے نکلتے کچھ وقت تو گزر ہی جاتا ہے پھر بھاگ دوڑ ہی کرنی پڑتی رہا تو ہم بھی لیٹ ہو چکے تھے اب انٹرنیشنل فلائٹ کا مسئلہ تھا اتنی سخت گرمی تھی عرب ممالک کی گرمی کیسی ہوتی ہے معلوم اتنی سخت گرمی تھی کہ بغیر شدید ضرورت کے کسی کے باہر نکلنے کی کیا ہمت ہو ہم لوگ تو گاڑی بند کیے اے سی چلا رہے تھے بالکل سناٹا پڑا تھا سنسان علاقہ تھا دور دور تک کوئی آدم ساتھ نظر نہیں آتا تھا ایک سگنل پر سگنل بنتا کوئی گاڑی نہیں تھی ہمارے جو رشتے دار تھے انہوں نے گاڑی روک ہم تو تھے خالص ہندوستان ہم نے کہا بھائی وقت ہو رہا ہے فلائٹ پکڑنی ہے اور کوئی ہے بھی تو نہیں کہ کسی سے ٹکرا جانے کا خطرہ ہو تو انہوں نے کہا وہ دیکھو کیمرہ لگا ہوا چھوٹا سا ابھی فوٹو کھینچ اچھا یہاں یہ بھی ہوتا ہے ہاں یہاں ہوتا ہے کتنے شریف بن جاتے ہیں سب ہندوستان والے بھی جب وہاں جاتے نا تو بہت شریف ہو جاتے ہیں کیوں ڈر لگتا ہے کیمرہ لگا ہے جھٹلا نہیں سکتے انبیاء کرام علیہ السلام و سلام نے آ کر انسانوں کو یہ بتلایا اور ایمان اسی کا نام ہے کہ اپنی آنکھ سے دیکھے بغیر ہم نبی کی بات کو مانے اور اس پر یقین کرے یہی تو ایمان بالغیب ہے اور ایمان بالغیب کے بعد بغیر تو کوئی مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے النبی یؤمنون بالغیب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی لوگ کامیاب ہیں جو آنکھ سے دیکھے بغیر ایمان رکھتے ہیں انبیاء کرام علیہ و سلامت سلام نے فرمایا تمہاری پوری زندگی ریکارڈ کرنے کے لیے پرمردگار عالم نے ہر جگہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے تم انسانوں کے بنائے ہوئے کیمروں سے کسی جتن سے کسی ترتیب سے بچ جاؤ اللہ کے لگائے ہوئے کیمرے سے کوئی نہیں بچ سکتا جہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں وہاں چور بھی شریف ہو جاتے ہیں ہمیں آخرت کا یقین ہو جائے تو ہم بھی شریف ہو جائیں خوب یاد رکھیں جو من مانی زندگی نہیں چھوڑتا حقیقت یہ ہے کہ اس کے دل میں آخرت کا یقین نہیں اور جس کے دل میں آخرت کا یقین نہیں وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کیا مسلمان دعوے کا نام ایک بزرگ تھے انہوں نے توتا پالا تھا اور بڑی محنت کر کے اس کو کلمہ سکھایا تھا دن بھر تو محمد الرسول محمد رسول اللہ پڑھتا تھا گھر میں دن بھر کلمے کی آواز گونجتی تھی بڑے خوش تھے ماشاء اللہ ذکر کا ماحول رہتا ہے ایک دن غلطی سے پنجرا کھلا رہ گیا بلی نے اگر طوطے کو پکڑ لیا بلی نے بہت دعائیں دی ہوں گی کہ آج میرے لیے بہت اچھے ناشتے کا انتظام کیا اب جو بلی نے توتے کو پکڑا اور اس کی گردن دبائی تو وہ لا الہ الا اللہ اللہ محمد رسول بول گیا وہ کرنے لگا اس لیے کہ جو اندر تھا وہ نکلا موت کے وقت میں زبان کا جھوٹا کلمہ نہیں نکلتا جو اندر ہوتا ہے وہ نکلتا اور جب کلمہ اندر اتر جاتا ہے تو زندگی بدلتی ہے وہ بزرگ تو افسوس میں رو رہے تھے رہے لوگ سمجھے توتے کے مر جانے کے افسوس میں لوگ رو رہے لوگوں نے کہا حضرت ہم آپ کو دوسرا توتا لا کے دیں گے سکھایا بنایا توتا دے دیں گے کلمہ پڑھنے والا طوطا کہا میں توتے کے مرنے پر نہیں رو رہا میں اس پر رو رہا ہوں میں نے اتنی محنت کر کے اس کو کلمہ سکھایا تھا لیکن کلمہ اس کی زبان پر تھا اس کے دل میں نہیں اترا تھا جب بلی نے اس کی گردن دبائی تو جو اندر تھا وہ نکلا اور یہ ٹے کرتا ہوا دنیا سے گیا میں نے بھی تو خوب کلمہ پڑھا ہے اگر میرے دل کے اندر کلمہ نہیں اترا تو جب ملک الموت گردن دبائیں گے تو جو میرے دل میں ہوگا وہ نکلے گا اگر ہمارے دل میں خواہشات ہیں اگر ہمارے دل میں منمانی زندگی ہے اگر ہمارے دل میں اللہ کا یقین نہیں ہے آخرت کا یقین نہیں ہے ہر وقت اللہ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں اس کا یقین نہیں ہے تو پھر موت کلمے کی نصیب نہیں ہو سکتی یہ مسئلہ ہلکا پھلکا نہیں ہے یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طرح اڑا دیں جیسے کندھے پر مکی بیٹھ گئی اور ہم اڑا دیتے ہیں یہ اتنا معمولی مطلب ہے ہاں فلاں ہے میں اتنا نیک نہیں ہوں تم کیوں نیک نہیں ہو تمہارا جھوٹ کیوں نہیں چھوٹ رہا تمہاری بدلی کیوں نہیں رک رہی تمہارے اندر سے نفسانی منمانی خواہشات کیوں نہیں نکل رہی تمہیں تنہائیوں میں اللہ کا ڈر کیوں نہیں لگتا جب دنیا میں کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو اس وقت تمہارا گناہ کرنے کا کیوں دل چاہتا ہے اسی لیے نا میں کروں یا آپ کرے کوئی بھی کرے اسی لیے نا کہ اللہ کے دیکھنے کا یقین نہیں ہوتا اور جس کو اللہ کے دیکھنے کا یقین نہیں ہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے اب کون مسلمان ہے کون نہیں ہے جب ملک الموت آ کر گردن دباتا ہے تب پتہ چلتا ہے اسی لیے بزرگ جیسے کسی نے کہا حضرت فلاں آدمی تو بہت اچھا تھا لیکن اس کو کلمے کی موت نصیب نہیں ہوئی شاید موت کے وقت میں اس کا ایمان چھن گیا بزرگ نے فرمایا موت کے وقت میں نہیں چھن گیا اس کے پاس تھا ہی نہیں وہ دھوکا دیتا تھا دوسروں کو بھی دھوکا دیتا تھا اپنے آپ کو دھوکہ دیتا تھا ہم کب تک اپنے آپ کو دھوکا دیتے رہیں گے اور ہم کب تک دوسروں کو دھوکا دیتے رہیں گے لیکن اللہ نے ہم کو صلاحیت دے کر بھیجا ہے ہم آج چاہیں تو اپنی تبدیلی کر سکتے ہیں اپنے کو بدل سکتے ہیں برا سے برا اچھا انسان اچھا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اپنے یہ بات ہر زمانے میں انبیاء سلط وسلام نے آ کر بتلائی لیکن انسان برائی چھوڑ کر اچھا بننے کا سفر اس وقت تک شروع نہیں کر سکتا جب تک اس کو اللہ کا اور آخرت کا کامل یقین نہ حاصل ہو جائے اسی لیے محنت کرائی جاتی ہے آنکھ بند کرو دل میں جھانکو بیٹھو اللہ کا خیال جماؤ اللہ کو یاد کرو اللہ کے یقین دل میں بیٹھے اتنا یقین بیٹھے اتنا یقین بیٹھے کہ پھر اللہ دیکھ رہے اس کا یقین ہو جائے اللہ کے پاس کھڑے ہونا اس کا یقین ہو جائے اللہ کے پاس حساب دینا اس کا یقین ہو جائے یہ یقین جتنا بڑھتا جائے گا انسان کے لیے اچھا بننا اتنا آسان ہوتا جائے گا اور جب تک یہ یقین نہیں آئے گا وہ کچھ بھی جتن کر ڈالے وہ سب کچھ بند سکتا ہے اچھا انسان نہیں بن سکتا وہ پی ایچ ڈی کر سکتا ہے وہ ماسٹر ڈگری حاصل کر سکتا ہے انسان نہیں بن سکتا وہ کسی ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے انسان نہیں بن سکتا وہ کسی ملک کا صدر بن سکتا ہے انسان نہیں بن سکتا انسان بنے گا نبوی تربیت کی ذریعے کتنے خوبصورت انداز میں کتنے مختصر سے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے قرآن پاک میں اپنی اتاری ہوئی اس چھوٹی سی صورت میں جس کی تلاوت کی گئی آج فرض کی دوسری رقاب میں وہ تین وزٹو نہیں سینی انجیر کی قسم قسم زیتون کی قسم پورے سینا کی قسم دو پھل اور ایک مقام اور آگے ایک اور مقام کا تذکرہ آئے گا تو دو پھل اور دو مقام ان کی قسم کھائی پرتکارے آ رہا ہے اور ان پھلوں اور ان مقامات کے حوالے سے اللہ تعالی نے مختلف علاقوں اور مختلف زمانوں میں مبعوث ہونے والے انبیاء کرام علیہ مسلح والسلام کی نبوتوں کی طرف اشارہ کیا ہے ہمارے ہندوستان کا پڑے اصل یہ ہندوستان کا پھر یہاں سے دنیا میں مختلف علاقوں میں چونکہ ابتدا انسانوں کی نشورما اسی ملک میں ہوئی تھی اس وقت دنیا میں جغرافیہ ایسا نہیں تھا جیسا ہے خشکی ساری ملی ہوئی تھی ہر طرف پانی تھا ایک جگہ خشکی تھی سب ملی ہوئی تھی یہ تو بعد میں آہستہ آہستہ تبدیلیاں آئیں جیسے اللہ کے حکم سے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں کبھی چھوٹے چھوٹے زلزلے آتے ہیں کبھی بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں کبھی دبا کے ہوتے ہیں اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ جو آہستہ آہستہ تبدیلیاں آئی اس کی وجہ سے زمین خشکی پھٹی ٹوٹی بکھری بریا اور بنے یہ جو ایک تھا پورا علاقہ خشک علاقہ اس میں جہاں پر ہمارا ہندوستان ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا سیدنا آدم علیہ والسلام اس علاقے میں انجیر خوب ہوتی تھی پھر طویل عرصے تک انبیاء بھی اہل علیہ سلاد اسی علاقے میں آتے رہے سیدنا نو علیہ السلاۃ والسلام کبھی یہی علاقہ تھا یہ بالکل دوسرا موضوع ہے کبھی اللہ نے چاہا تو اس کی تفصیلات آگے کی جائے گی بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس دور کے انبیاء کرام کا نام لے لے اس لیے اس دور کے انبیاء کرام کے نام انسانوں کو کے پاس بہت زیادہ محفوظ نہیں تھے اور کچھ لوگوں کے پاس اگر تھے بھی تو ان پر اس قدر دھول بھول جم چکی تھی اور ان کے ساتھ میں اتنے شرکیہ عقائد جوڑ دیے گئے تھے کہ بات مجھ سے کچھ ہو جاتی ہے اس لیے اللہ نے نہ علاقے کا نام لیا نہ انبیاء کرام کا نام لیا ایک پھل کا حوالہ دے دیا کہ وہ پھل جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں جو لوگ آئے تھے ہمارا جو پیغام پہنچانے آئے تھے غور کرو انہوں نے کیا سکھایا تھا پھر نبوت کا درمیانی دور آیا جس میں کثرت سے انبیاء کرام علیہ ہوئے فلسطین اور اس کے قرب جات کے علاقے میں بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ پورا زیتون کہلاتا ہے اس لیے اگلا حوالہ نبوت کے اس پورے سلسلے کو بیان کرنے کے لیے کوئی اتنا لمبا سلسلہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ایک پھل زیتون کا تذکرہ کر دیا وہ تینی و زیتون یہ دو دور ہیں نبوت کے الجیر کی قسم زیتون کی قسم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی تور سینا پر تو پھر حضرت موسا کا نام لیے بغیر تو رسینا کا تذکرہ کیا بطور اسی اور ان تمام انبیاء کرام علیہ السلات والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا تھا جتنے کمالات دیے تھے جتنے علوم دیے تھے جتنے معارف دیے تھے جتنے درجات دیے تھے جتنی تجلیات اور انوار سے نوازا تھا ان سب کو سمیت کر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی پیدائش ہوئی مکہ مکرمہ میں تو گویا مکہ مکرمہ پوری دنیا میں جو نبوت کے انوار بکھرے ہوئے تھے ان سب کا امین ہے یہ شہر وہاد البلد امین اور اس امانت دار شہر کے پسند اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں اب نہ زیتون کے باغات میں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے نہ انجیر کے باغات میں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے نہ تمہیں دور سینا جانے کی ضرورت ہے اب تمہیں جو زیتون کے باغات میں تھا وہ بھی اسی شہر امیر میں ملے گا جو انجیر کے باغات میں تھا وہ بھی یہی ملے گا جو تور سینا میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات ظاہر ہوئی تھی وہ بھی یہی ملے گی اب سب کچھ تم کو یہی سے ملے گا اور قیامت تک دنیا کے تمام انسانوں کو یہی سے ملے گا کیا پیغام تھا جو ہر زمانے میں امبیائی السلام السلام نے انسانوں کو دیا وہ پیغام ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دیکھو ہم نے انسان کو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا لیکن ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے بڑی محنت کرنی پڑتی آپ ایک کام کریں ماربل والوں کے کیا کریں مرتی کے انڈے کے سائز کا ایک ماربل کرایا اور ماہر کاریگر سے دیکھنے والے کو دھوکہ ہو جائے کہ انڈا تو قیمت کس کی زیادہ ہوگی مرغی کے انڈے کی یا ماربل کی اس کی زیادہ قیمت ہوگی اس لیے کہ اس میں کاریگری میں کافی خرچ ہوا اس کی گھسائی ہوئی اس کی پالش ہوئی مرغی کا انڈا تو سستا ہوگا اس کے مقابلے میں لیکن اب یہ ماروپل اور ایک مرغی کا انڈا دونوں ایک مرغی کے نیچے رکھتے ہیں تو اکیس دن میں اس میں بچہ پیدا ہو جائے گا وہ اکیس سال رکھا رہے کچھ نہیں پیدا ہوگا اس لیے کہ اس میں بچہ بننے کی زندہ بچہ بننے کی صلاحیت نہیں ہے لیکن اس انڈے میں اگرچہ بچہ بننے کی صلاحیت ہے لیکن ابھی توڑ کے دیکھو نہیں بنے گا اس کو ایک مخصوص ماحول ملے گا تو اس کے اندر کا مردہ مانتا زندہ بن جائے گا اللہ کہتے ہیں میں نے انسانوں کو بہترین صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا جب تک ان کو مخصوص ماحول نہیں ملے گا اس وقت تک ان کے اندر کا انڈا بچہ نہیں بنے گا جب ماحول ملے گا جب محنت ہوگی تو ان کے اندر جو ہم نے دل بنایا نا دل یہ زندہ ہو جائے گا اور دل ایک مرتبہ زندہ ہو گیا تو کبھی مرتا نہیں موت جسم کو آتی ہے روحانی دل تو ہمیں کیونکہ روح تو زندہ رہتی ہے نا اور وہ دل تو روح کا مرکز ہے ایک مرتبہ اس کو اگر زندگی مل گئی وہ کبھی مرتا ہے واپسی ممکن نہیں ہے اس کے لیے اس کو یوں سمجھیں ایک بچہ ہے ہر بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے لڑکا ہے تو باپ بننے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے لیکن بنے گا کب تعلیم ہونے کے بعد بچی ماں بننے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتی ہے بنے گی کب بالغ ہونے کے بعد اگر بالغ ہونے سے پہلے مر گئی تو اس کا مطلب لیکن لڑکا بالغ ہو گیا اب وہ کبھی نابالغ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ نابالغ نہیں ہو سکتا لڑکی ایک بار بالغ ہو گئی اب وہ کبھی نابالغ نہیں ہو سکتا کچا کھٹا ہوتا ہے جب پک جاتا ہے تب میٹھا ہوتا ہے ایک بار آم پک گیا اب وہ سڑ سکتا ہے لیکن کچا نہیں ہو سکتا اب وہ پھینکنے کے قابل ہو جائے گا لیکن کھٹا نہیں ہو سکتا کہ ایک بار پک گیا ہو جس طرح پھل پک جانے کے بعد کبھی کچا نہیں ہو سکتا جس طرح بچہ بالغ ہو جانے کے بعد اب کبھی نابالغ نہیں ہو سکتا دل زندہ ہو جانے کے بعد کبھی مردہ نہیں ہو سکتا اللہ ہم سب کے دلوں کو زندہ کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اف من کا نم تن اس کو دیکھو جو پہلے مرتا تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا وہ جاننا نہ ہو اور پھر ہم نے اس کو ایک روشنی دے دی ایک نور دے دیا وہ اس روشنی کو لے کر لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے کب مسل ہو کہ کیا اس کے جیسا وہ ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں بھٹک رہا ہے اور اپنی اندھیرے اپنے اندھیرے سے نکل نہیں پا رہا جو منمانی کرتے ہیں ان کو اپنی زندگی اسی طرح اچھی لگتی ہے مزہ آتا ہے ان کو لیکن جب دل روشن ہو جاتا ہے جب دل زندہ ہو جاتا ہے اس دل پر اللہ کی توفیق سے محنت کرنے کے بعد پھر گناہوں میں مزہ نہیں آتا پھر نیکیوں میں مزہ آتا ہے پھر اللہ کو راضی کرنے میں مزہ آتا ہے آخر کیا وجہ ہے کوئی ڈنڈا دے کر مسلط ہوتا ہے ان پر جو راتوں کا بڑا حصہ تھا جو راتوں کا بڑا حصہ مسلح پر گزارتے ان کو بھی تو مزہ آتا ہے اور ہم کو جتنا سونے میں مزہ آتا ہے ان کو اس سے زیادہ جاگنے میں مزہ آتا ہے کوئی سر پر مسلط ہوتا ہے ان کے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے گرمی کے زمانے میں بھی روزے رکھتے ہیں ہم کو کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا ان کو بھوکے رہنے میں مزہ آتا ہے مزے بدل جاتے ہیں جب تک اللہ کی محبت اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو اس وقت تک منمانی کرنے میں مزہ آتا ہے سمجھے ایک چھوٹا بچہ ہے اس کے شوق کیا ہوتے ہیں اس کو کھلونے چاہیے اس کو ریموٹ سے چلنے والی کار چاہیے اب یہ بچہ روتا ہے اپنے ابا سے کہتا ہے مجھے تو کار چاہیے ریموٹ سے چلانے والی میں ایسے کھیلوں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا ماشاء اللہ پڑھ لکھ کر جمع ہو گیا باپ نے کہا بیٹے فنا ڈگری حاصل کر لو میں تم کو کار دلا دوں گا اس نے خوشی خوشی وہ ڈگری حاصل کر لی اور ابا نے لا کر کے ایک اس کو دے دیا وہ یا تو اپنا سر پھوڑے گا یا کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دیں گے میرے بچے ڈاکٹر اسے کار دینے کا وعدہ کیا تھا اور یہ بچوں والی کار لا کے دے دی کیوں اب اس کا دل بچوں والے کھلونے سے نہیں بہلتا اب اس کو حقیقی کار چاہیے اب اس کو سواری چاہیے بچپن میں گولیاں کھیلنے والا بچپن میں کھلونوں سے کھیلنے والا کھیل چھوڑ کر نہ آنے والا دوستوں کے ساتھ گپ چھپ کرنے والا دیر دیر تک رات میں باہر رہنے والا جو بچے راتوں میں بہت زیادہ باہر رہتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں اس کی شادی کر دو اب شادی کر دیا اب دوست ماں باپ باہر روکتے ہیں چلو فلاں ہوٹل میں کھلائیں گے چلو یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے گھر جانا دلچسپیاں بدل جاتی ہیں بالکل اسی طرح جب اس دل کو اللہ زندگی عطا فرما دیتے دلچسپیاں بدل جاتی پھر اللہ کی یاد اچھی لگتی ہے پھر اللہ کی عبادت اچھی لگتی ہے پھر اللہ کے ساتھ تنہائی اچھی لگتی ہے نماز میں ملتی ہے یہ تنہائی ذکر و تلاوت میں ملتی ہے یہ تنہائی مراقبے میں ملتی ہے یہ تنہائی پھر اس کا دل دل چاہتا ہے میں قرآن پڑھتا رہوں اللہ سے باتیں کرتا رہوں میں نماز پڑھتا رہوں اللہ سے ملاقات کرتا رہوں میں دیر دیر تک بیٹھا رہوں اللہ کا تصور جمائے بیٹھا رہوں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہوں جب یہ نعمت ملتی ہے تو پھر اندر بڑی تبدیلیاں آنے لگتی ہیں دیکھو جیسے روٹی پکائی جاتی ہے توے پر ڈالی جاتی ہے توے کی گرمی سے روٹی میں کیسی تبدیلی آتی ہے ٹھیک سے نہ پکی ہو تو اس کا کھانا مشکل مزہ بھی نہیں آتا اور اگر تکلم نہ کھا لیا تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک سے پکی ہو تو پھر کتنی اچھی ہو جاتی ہے روٹی جس طرح روٹی پکتی ہے توے کی گرمی میں اسی طرح انسان کے اندر صفات پک کر تیار ہوتی ہے یادیں کی گرمی میں جب دیر دیر تک اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے اور کسی بڑے کی نگرانی میں رہتا ہے ہاں، جیسے توے پر صرف روٹی ڈال دینا کافی نہیں ہوتا کسی کی نگرانی ہے وہ ادھر پڑھتے ادھر ادھر گھماتا ہے ادھر پلٹتا ہے بالکل اسی طرح کسی بڑے کی نگرانی ہوتی ہے جو پلٹتا ہے دیکھتا ہے بتلاتا ہے مشورے دیتا ہے ہدایات دیتا ہے پھر جا کر اچھا انسان بنتا ہے میرے دوستو اس کے بغیر نہ آج تک کوئی اچھا انسان بن سکا نہ قیامت تک کوئی اچھا انسان بنے گا اور اللہ نے فرمایا جو اچھا انسان بن جاتا ہے پھر اس کا اجر کبھی بند نہیں ہوتا مرنے کے بعد بھی اس کا اجر جاری رہتا ہے اس لیے کہ وہ تو اچھا بن چکا تو فرمایا لقت الانسان نل انسان تقویم بھائی میری میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ گھڑی کل ہی بدل دی جائے یا اگر اس میں سیل نہ ہو تو سیل ڈال دیا جائے میں بہت دیر سے اس دھوکے میں ہوں کہ ساڑھے نو ہو جائے اچانک میری نظر اپنی گھڑی پر پڑی تو پتہ چلا دس بج کر پانچ منٹ ہو گیا میں بہت دل سے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا آج تو وقت میں بڑی برکت ہو رہی ہے ماشاء اللہ بہت تھوڑے وقت میں اللہ نے بہت ساری باتیں کہہ شاید سیل خراب ختم ہو گیا ہوگا اس کا دیکھیں جیسے اس گھڑی کو دیکھ کر ہمیں دھوکا ہوا خدا جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو دنیا سے ایسے ہی دھوکا ہوتا ہے اور جب موت کے وقت آنکھ کھلتی ہے تب پتہ چلتا ہے ہم کہاں تھے اور حقیقت کیا تھی ہم کن چیزوں کو دیکھ کر دھوکا کھا رہے تھے حقیقت کیا تھی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تو ہر انسان کو اچھا بننے کی صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے لگاتار انسان فی احسنی تقوی ہم نے انسان کو بڑی اچھی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے مردت نہ ہوا اس ملاسا کے لیے اس کے بعد ہم نے بد سے بدتر بنا دیا یہ پہلے کہا گیا بد سے بدتر بنا دیا یوں نہیں کہا جو اچھا نہیں بنتا ہے جو اپنی صلاحیتوں کو نہیں استعمال کرتا ہے اس کو ہم برا بنا لیتے تاکہ انسان گھبرا جائے ارے اللہ نے اتنا اچھا بننے کی صلاحیت دی اور بد سے بدتر بنا دیا میں بھی بد سے بدتر ہو گیا کیسے بچوں کیسے میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کروں فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے ایمان کی حقیقت اور نیک عمل اور پہلے جو اللہ نے کہہ دیا نا پھر ہم نے بد سے بدتر بنا دیا تاکہ انسان چوک جائے گی بھائی اچھے کم ہی ہوتے ہیں برے زیادہ ہوتے ہیں اچھے کم ہوتے ہیں اب ہر آدمی فکر کرے گی یا اللہ ان کم لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے ان تھوڑے لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے تو سوائے ان کے جو ایمان والے ہیں وہ نیک عمل کرنے والے ہیں شرط لگا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ واقعی اگر ایمان آئے گا زندگی بدلے گی زندگی نہیں بدل رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ ہے ایمان کی بات ہے ابھی ایمان آیا نہیں فلحم غیر ممنون پھر ان کا بدلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں انسان کا مزاج ہے وہ ہر چیز میں نفع چاہتا ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس میں فائدہ ہو وہ کام کرنے سے پہلے دیکھتا ہے اس میں میرا فائدہ کیا ہے اللہ کہتے ہیں تم دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں پر نظر رکھتے ہو ہم تم کو ایسا راستہ بتلاتے ہیں کہ تمہیں جو فائدہ ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ تم مر کر ختم ہو جاؤ گے لیکن تمہارا فائدہ نہیں ختم ہوگا وہ تمہیں برابر ملتا رہے گا تمہارا اجر کبھی منقطع نہیں ہوگا کبھی ختم نہیں ہوگا شرط یہ ہے حقیقی ایمان والے بنو اپنی زندگی درست کرو یہ اس وقت تک آ نہیں سکتا جب تک اللہ کا یقین دل میں نہ بیٹھے جب تک آخرت کا یقین دل میں نہ بیٹھے اس لیے اللہ نے فرمایا فما یقدمو کا بعد بالدین اب تمہیں کیا چیز ہے جو تم سے آخرت کا انکار کراتی ہے کیا گنجائش بچی آخرت کا انکار کرنے تم بتلاؤ دنیا میں سب چاہتے ہیں اچھے انسان بن جائیں حکومتیں باقاعدہ شعبے قائم کرتی ہیں افراد متعین کرتی ہیں انسانوں کو اچھا بنانے کے لیے لیکن بند نہیں پڑے جو بیٹھ کر قانون بناتے ہیں وہ خود کوئی اچھا بنتا جن کو مقرر کیا جاتا ہے وہ خود اچھے نہیں ہوتے پولیس کا محکمہ کاہے کے لیے ہوتا ہے برائیوں سے روکنے کے لیے ہوتا ہے نا محکمہ پولیس پوری دنیا میں گناہوں سے برائیوں سے جرائم سے روکنے کے لیے ہوتا ہے لیکن جب نبوی تربیت نہیں ملتی تو اس محکمے سے بڑا دنیا میں کوئی مجرم نہیں ہوتا ہر شخص جانتا ہے دل سے جانتا ہے حتیٰ بڑا سے بڑا پولیس آفیسر بھی دل سے جانتا ہے میرے محکمے سے زیادہ جرائم کہیں نہیں وہ پبلک کے درمیان اعتراف کر سکے یا نہ کر سکے لیکن پرائیویٹ لائف میں تنہائی میں بڑا سے بڑا پولیس آفیسر اس کا احترام جن کو مقرر کیا گیا تھا گناہوں سے روکنے کے لیے وہی سب سے بڑے گنہ گار ہوتے ہیں جن کو مقرر کیا گیا تھا جرائم کی جرائم ختم کرنے کے لیے انہیں کے ذریعے سب سے زیادہ جرائم فروغ پاتے ہیں اور انبیاء اکرام علیہ مسلط سلاد کو دیکھیں ان کے ذریعے جن لوگوں کی تربیت ہوئی ان کے سر پر کسی پولیس کا ڈنڈا نہیں لیکن ان سے بڑا کوئی شریف نہیں صرف مجمے میں نہیں وہ تنہائیوں میں بھی اللہ کے گھر سے گناہوں سے بچتے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرما رہے تھے مشہور واقعہ ایک گھر سے آوازیں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے کولیاں ہوتی تھیں آوازیں باہر آ جاتی تھی ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی آج دودھ تو کم ہوا ہے اور گاہکوں کو تو پورا دینا ہے نا روزانہ پچاس لیٹر دودھ ہوتا ہے اور پچاس گاہک آتے ہیں ایک ایک لیٹر لینے والے اب کسی دن بھینس نے دودھ کم دیا پینتالیس لیٹر دودھ ہوا تو باقی پانچ لوگوں سے کیا کہیں گے مجبوری ہوتی ہے نا دکاندار کی بھائی اس کو پچاس کر لیتے اسی پینتالیس کو پچاس کر لیتے نہ کریں گے نہ کریں گے ساتھ لیکن سب کو جواب تو دینا ہے نا سب کو دینا تو ہے کتنا آسان مسئلہ ہے تو دودھ کم ہوا تھا اس دن جس کو جس کو دیا جاتا تھا سب کو دینے کے لیے نہیں تھا تو ماں نے کہا بیٹی تھوڑا پانی ملا کر کے ایک مقدار برابر کر جیسے ہمارے یہاں ماشاء اللہ بھیونڈی میں کپڑے کا وزن برابر کیا جاتا ہے پانی ڈال اور معلوم کیا کیا کیا جاتا ہے تو اللہ کے یہاں پتا چلے گا کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں یہ صرف گناہ نہیں ہے میرے دوستو اللہ ہمیں حقیقی عطا فرما دے یہ ایمان کا مسئلہ ہے ایمان کا جن ڈٹائی کے ساتھ یہ سارے کام کیے جاتے ہیں مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں کسی کے کافر ہونے کا فتوا دوں لیکن اللہ کیا حقیقتیں کھلے گی اور موت کے وقت پتہ چلے گا کس کو ایمان کی موت ملی کس کو ایمان کی موت نہیں ملی یہ ایمان کا مسئلہ ہے ایمان کا اور اللہ ایسے لوگوں کی صحبت سے ہم سب کی حفاظت ہو جو جان بوجھ کر دھوکے دیتے دیتے جو جان بوجھ کر بےمانی کرتے ہیں سب سے زیادہ خطرناک ہے ان کی صحبت ان کی صحبت میں جو رہے گا ان کے ساتھ جو اٹھے بیٹھے گا ان سے جو دوستیاں کرے گا اس پر بھی محنت کرے گا کچھ نہیں ہوگا تو کم از کم غفلت تو آئے گی اور غفلت تو جڑ ہے تمام گنا ہو تمام برائی ہو تو ماں نے کہا بیٹی پانی ملا بیٹی کہتی ہے نہیں امی امیر المومنین نے کہا اعلان کرایا ہے کوئی پانی ملا کر دودھ نہ بیچے تو ماں کہتی ہے ہے بیٹا رات کا وقت امیر المومنین سو رہے ہوں گے انہیں کیا پتا بیٹی نے کہا امی امیر المومنین سو رہے ہیں لیکن ہمیں جواب امیر المومنین کو نہیں دے رہا ہمیں جواب اللہ کے پاس دینا ہے اللہ نے کہا ہے اپنے بڑوں کا کہنا مانا کرو اپنے حکمرانوں کا کہنا مانا کرو اللہ تو جاگ رہے ہیں اللہ تو نہیں سو رہے کسی پولیس کا ڈنڈا نہیں اس بیچاری کو نہیں پتا تھا کہ امیر المومنین سن رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی اسے بدلہ دینا تھا اللہ نے اگلے دن اس کو امیر المومنین کی بہو بنا دیا یعنی اگلے دن سے کارروائی شروع ہو گئی کئی دن میں ہوا اللہ جانے لیکن بارہ حضرت عمر نے فیصلہ کر لیا اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کیا اور اسی بچی کی نسل میں پیدا ہوئے پانچویں خلیفہ راشد سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ تو جب دل بدل جاتا ہے اس وقت پھر کسی پولیس کے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اندر اندر سے انسان اچھا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرا غور کرو ہر زمانے میں انبیاء اکرام علیہ سلاد وسلام کی تربیت کے ذریعے اچھے انسان بنے کیسے بنے اس لیے کہ ان کے دل میں آخرت کا یقین آیا وہ ہر وقت کرتے تھے اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ کو جواب دے رہے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے ہیں اور کوئی حساب لے یا نہ لے مجھے اللہ کے پاس حساب دینا ہے تو جس یقین کے بغیر اچھا انسان نہیں بن سکتا اس یقین کا کون انکار کر سکتا ہے یہ ہے آخرت کتنی مضبوط دلیل دی پروردگار عالم اب کوئی کہے میں جیسی دلیل مانگوں ویسی لڑیل بھائی تمہیں کسی دلیل چاہیے کسی قبر کے اندر سے مردہ نکلے اور بتلائے ہمارے سامنے قیامت آئے ایسا تھوڑی ہوتا ہے جیسی تم دلیل مانگو ویسے دلیل جائے جو حقیقت میں دلیل ہے وہ دلیل دی جائے اس زمانے میں بعض لوگوں کو بخار ہوتا ہے نا ہم جو دلیل کہیں وہ دلیل دو اور جہاں لکھی ہوئی ہم کہیں وہی لکھی تو پھر ایسے لوگوں کا کیا علاج ہے وہی علاج ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ارشاد فرمایا جن کو ہماری نصیحتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور جن کا جن کا سارا مقصد صرف دنیا ہے آپ چھوڑ دیجئے ان کو ان کے حال پر ان کا علم اتنی ہے بس ہم ایسے لوگوں کو ان کے پر چھوڑ اللہ کے لیے غور کرو اس دلیل پر غور کرو پوری انسانی تاریخ پر نظر ڈالو آج تک آخرت کو مانے بغیر کوئی اچھا انسان نہیں بن سکا اب کون ہے جو آخرت کا انکار کر سکے اس لیے ہر ایک کہتے ہیں نا اچھا انسان چاہیے لوگ اس زمانے میں اعتراض کرتے ہیں صاحب یہ تصویرات یہ معمولات یہ کسی بڑے سے تعلق یہ مراد ہمارے ہم تو نہیں مانتے ٹھیک ہے نہ مانو یہ بتلاؤ اخلاق تقوا تہارت پاکیزگی اچھا انسان بننا آخرت کی فکر اس کو کچھ نہیں مانتے اور کسی طریقے سے یہ آتا ہے آتا ہو تو دکھا دو اور اس طریقے سے کروڑوں کی زندگیاں بدلی ہیں تو کیسے اس کا انکار کر سکتے فرمایا فما کا تیبوں کا بہت بنتی اب اس کے بعد کسی کے پاس کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ وہ آخرت کا انکار کرے اللہ الحاکمین کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے کیا اللہ سب سے بڑے حاکم اور سب سے بڑے مالک نہیں ہے یقیناً ہے اور اللہ حساب لے اللہ کرے کہ اس حساب کا ڈر سب کے دلوں میں پیدا ہوگا ہم کریں گے کی پابندی کریں گے گناہوں کو چھوڑیں گے ہم میں سے ہر ایک کے اندر اچھا انسان بننے کی صلاحیت ہے ہم میں سے ہر ایک میں ولی بننے کی صلاحیت ہے ہر بچے کو اللہ نے ولی بننے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے دیکھو نبی بننا کسی کے بس میں نہیں ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالته اللہ جسے چاہتے ہیں نبوت عطا فرماتے ہیں جس زمانے میں نبوت کا سلسلہ جاری تھا اس زمانے میں بھی کوئی محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا تھا اللہ نے جس کو چاہا نبی بنایا اور اب تو نبوت کا سلسلہ ہی اللہ تعالی نے بند کر دیا لیکن ولی بننے کی صلاحیت ہر انسان کے اندر ہے سچی توبہ کرے آدمی گناہوں سے بچے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرے اپنے حالات کی اپنے بڑے کو اطلاع کرے ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ کر دیں گے دل کو ذکر سے جاری کر دیں گے دل کو منور کر دیں گے اور اللہ اس کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیں گے اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرمائے آپ کو بھی عطا فرمائے لیکن میرے دوستوں اس کے لیے نیت کرنی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے سب لوگ ان شاء انشاءاللہ اب آج سے اس لائن کی محنت کریں گے صرف سن کر چلے جانے سے کام نہیں چلے گا روٹی روٹی روٹی روٹی کی تصویر پڑے تو پیٹ نہیں بھرتا کپڑا کپڑا کپڑا خوب گائے تصویر پڑے تو کپڑا نہیں بنتا بدن نہیں ڈھکتا محنت کرنی پڑتی ہے نا کپڑا ایک چھوٹا سا عنوان ہے لیکن کپڑا بنانے والے جانتے ہیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے روٹی ایک چھوٹا سا عنوان ہے لیکن روٹی پکانے والے جانتے ہیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے وہ جو کھیت میں ہل چلا رہا ہے کسان وہ بھی روٹی کے لیے چلا رہا ہے وہ جو چکی میں کھڑا ہوا انسان آٹا پیس رہا ہے وہ بھی روٹی کے لیے پیس رہا ہے وہ جو تندور پر کھڑا ہوا ہے وہ بھی روٹی کے لیے کھڑا ہوا ہے ایک روٹی کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے ایک کپڑے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور ایمان بغیر محنت کیا ہے ایمان کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اللہ اس کی محنت ہم سب کے لیے آسان آج ہم سب اپنے توبہ کی تجدید کریں اللہ سے تازہ عہد کرے اے اللہ معاف کر دیجئے آج سے ہم اپنے آپ پر محنت کریں گے نئے عہد کے ارادے سے توبہ کے کلمات کو پڑھیں محمد الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ وملائکتی قدی و والیوم الآخری والقدری خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر اللہ ربی من کلم ذنب واتوب اطوب برحمتک یا ارحم الراحمین ہمارے بزرگوں نے جو معمولات بتلائے ہیں ان کی خوب پابندی کا صبح و شام کی تسبیحات پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں مراقبہ پابندی کے ساتھ کریں مراقبہ کرنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے دل میں نورانیت آتی ہے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے اور جب دل منور ہوتا ہے تو پھر باقی سارا کام آسان ہو جاتا ہے اس لیے پابندی کے ساتھ مراقبہ کریں اسی لیے شیطان مراقبہ نہیں کر لیتے لوگوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہم ذکر کر لیتے ہیں تسبیحات پڑھ لیتے ہیں مراقبہ کرنے کا وقت نہیں ملتا ہے وہ نہیں کرنے دیے گا روکے گا اس لیے اسے معلوم ہے دل منور ہو گیا دل روشن ہو گیا تو پھر تو میری دان نہیں گلے گی سب لوگ پکا ارادہ کریں انشاءاللہ سارے معمولات کریں گے پابندی کے ساتھ مراقبہ کریں گے نماز جماعت کا اہتمام کریں گے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور اگر کبھی گناہ ہو گیا جلدی سے توبہ کریں گے جان بوجھ کر گناہ نہیں کریں گے اللہ سے دعا مانگیں کہ مستقل اللہ جان بوجھ کر گناہ سے بچائیے جان بوجھ کر جٹائی کے ساتھ گناہ کرتے رہنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے کلمے کی موت سے محروم کر دیتا ہے اور اس زمانے میں بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کا اکثریت کا کہ وہ جان بوجھ کر گناہ کرتے اور اس کو معمولی سمجھتے سارے معمولات کی پابندی کریں گے انشاءاللہ اپنے شعر کو اپنے حالات کی اطلاع دیں گے اس سے مشورے لیں گے اپنا رابطہ مضبوط کریں گے تھوڑی دیر کے لیے دعا سے پہلے وہ رابطے کی مشق کر لیں آنکھیں بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں زبان تالو سے چپکا کر رکھیں یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں إله إلا الله محمد رسول الله دعاء فرمانه سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين پروردگار عالم ہم آپ کے و کمزور بندے ہیں ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ دلوں کی گندگیاں دور فرمائیے اے اللہ شرمندگی والے اعمال سے حفاظت فرمائیے گناہوں کی ذلت سے حفاظت فرمائیے طاعات کی عزت نصیب فرمائیے اے اللہ بری زندگی سے بری موت سے برے انجام سے حفاظت فرمائیے اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی کامل اصلاح فرمائیے اللہ جسمانی بیماریاں بھی دور فرمائیے روحانی بیماریاں بھی دور فرمائیے اللہ اپنی محبت اور اپنی معرفت نصیب فرمائیے اللہ اپنی محبت و اپنی معرفت نصیب فرمائیے اے اللہ اپنا یقین نصیب فرمائیے آخرت کا یقین نصیب فرمائیے اے اللہ اپنی معیت کا استحصال نصیب فرمائیے اللہ گناہوں کی ذلت سے نکال دیجیے اللہ گناہ چھڑا دیجیے اللہ اپنی یاد نصیب فرما دیجیے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے اللہ ہم اچھا بننا چاہتے ہیں لیکن نفس اور شیطان دھکا مارتے ہیں ہم پھر پیچھے چلے جاتے ہیں اللہ ایک قدم آپ کی طرف بڑھتے ہیں دس قدم پیچھے ہو جاتے ہیں اللہ فضل فرما دیجیے اللہ جیسے چھوٹے بچے کو باپ سنبھال لیتے ہیں اللہ آپ ہمیں سنبھال لیجیے اللہ انگلی پکڑ کر سنبھال لیجیے اللہ ہمیں اچھا بنا دیجیے اللہ ہم سے اچھا بننا نہیں آتا لیکن اللہ آپ کو تو اچھا بنانا آتا ہے اللہ آپ کو تو کوئی روکنے والا نہیں اللہ آپ بنانا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی اللہ آپ ہمیں اچھا بنا دیجیے اللہ اللہ اچھا بنا دیجئے نیک بنا دیجئے اللہ اب تک جتنے گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دیجئے آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی سے بہتر بنا دیجئے آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے اللہ مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرمائیے مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين